ابو خریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کا جانور جب رہن رکھا ہو تو اس پر سواری کی جائے اور دودھ والا جانور جب گروی رکھا ہو تو اس کا دودھ پیا جائے اور جو سواری کرے اور دودھ پیے جانور کا خرچ اسی کے ذمے ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چون یہ حدیث صحیح ہے